سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سنتے ہو اور تم سے بھی سنا جائے گا اور جو تم سے سنیں گے ان کو بھی سنا جائے گا حدیث نمبر دو سو بیاسی مسنت احمد